حضرت اسما بنت یزید بن سکن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی اولاد کو خفیہ طور پر قتل نہ کرو قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے غیلہ تو گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے سوار پر بھی اثر انداز ہو کر اسے گرا دیتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار بارہ